معزز مکرم سامعین مشاہدین مشاہدات عقید واسطیہ کی مسلسل شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے اس سے پہلے عقید ایمان اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات ایمان کے ارکان اسلام کے ارکان اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات اور اس کے اسماء سے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے سامنے گزری اور ان کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی آج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صلب صالحین کا جو موقف ہے اسے مصنف بیان کریں گے اور اسے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللّہ صحابہ سے محبت یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے یہ دین ہے یہ احسان ہے اسی لیے علماء نے صحابہ سے محبت کو اور ان کی تعریف اور مدح کو اور ان کے تعلق سے اپنی زبان کو خاموش رکھنے کو اور ان کا دفاع کرنے کو عقیدے کی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا ہے یہ کتاب عقیدے سے متعلق ہے لیکن اس میں بھی انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے جیسے امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم امام اور محدث گزرے ہیں ان کی کتاب ہے العقیدہ تحاویہ انہوں نے اس کتاب کے اندر صحابہ کے تعلق سے بیان کیا کہ حب ہم دین و ایمان و احسان کہ ان سے محبت رکھنا دین ہے ایمان اور احسان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے نفاق ہے اور سرکشی ہے وہ بغض ہم کفرن و نفاقن و تغیان کہ ان سے بغض رکھنا ان سے عداوت رکھنا یہ کفر ہے سرکشی ہے اور نفاق ہے تو سلب صارحین نے اپنی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا ہے ایسا آپ دیکھیے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں اور ان کی کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں ان تمام محدثین نے صحابہ کی فضیلت اور ان کے تعلق سے جو موقف ایک سچے مسلمان اور مومن کا ہونا چاہیے وہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے آپ صحیح بخاری پڑھیے صحیح مسلم پڑھیے ابو داؤ نے صحیح برماجا اور جتنی بھی حدیث کتابیں ہیں ان تمام حدیث کی کتابوں میں صحاب کرام سے متعلق آپ کو یہ چیپٹر ملے گا یا باب ملے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جز اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ صحابہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کا شرف عطا کیا صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے اور صحابی کے معنی ہوتا ہے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کا شرف دیا ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ایسے مقدس ہستیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات اور ایمان پر ان کی وفات یہ بہت عظیم نیکی ہے بہت عظیم نیکی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو چالیس سال کوئی آدمی لگاتار اللہ کی بات کرتا رہے تو بھی وہ صحابہ کے اس ایک لمحے کو نہیں پہنچ سکتا جس لمحہ ان کی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی اتنی عظیم نیکی اور عبادت ہے اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے صحاب کرام کو اللہ رب العامی نے فضرت عطا فرمائی اس طریقے سے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بہت لمبی عمر مل جائے بہت لمبی عمر اور اپنی پوری لمبی عمر وہ اللہ رب العامن کے اطاعت و بندگی میں گزار دے تو وہ بھی ایک لمحہ جو صحابہ کو نبی کے ساتھ گزارنے کا شرف حاصل ہوا اس ایک لمحے کی نیکی کو اس کی پوری زندگی کی عبادت اور اطاعت نہیں پہنچ سکتی ایسے بن حضم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی پوری عمر اللہ رب الامن کی اطاعت میں لگا دے تو بھی اس لمحے کی عبادت کو اور فضل کو نہیں پہنچ سکتا جس لمحے صحاب کرام کو اللہ رب کے دیدار کا شرف حاصل ہوا تو بہت عظیم نیکی ہے جو اللہ رب العامی نے صحابہ کو عطا کیا لہذا صحابہ سے محبت رکھنا یہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان ہے انہی کے ذریعے سے ہم کو دین ملا انہی کے ذریعے سے نبی کی سنتیں ملی انہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا نبی کا طریقہ انہی کے ذریعے سے ہم کو ملا یہ ان کا پوری امت پر انسانیت پر احسان ہے وہ حل جزاء الحسان الاحسان احسان کا بدلہ احسان دیا جاتا ہے اس لیے ایک مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے دل کو ان کے تعلق سے صحیح سلامت رکھنا چاہیے اسی بات کو یہاں پر موسن رحمۃ اللہ نے بیان وہ فرماتے ہیں امین وصول اہل سنت اہل سنت و جماعت کے وصول میں سے ہے یہ یعنی بنیادی باتوں میں سے اصول مانے بنیادی باتیں بنیادی باتوں میں سے اصول میں سے ہے سلامت و قلوبہم ہم السنتہم امل اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان اپنے دل اور اپنی زبانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے سلامت رکھے یعنی اس کا دل بھی پاک و صاف ہونا چاہیے اور اس کی زبان بھی صحابہ کے تعلق سے رتب السان رہنی چاہیے دل بھی پاک و صاف ہو کیونکہ اگر دل میں صحابہ کے تعلق سے رنجش ہے بغض اور عداوت اور حسد ہے یا ان کی تنقید یا ان سے نفرت ہے تو یہ نفاق ہے جو منافق ہوگا وہی آدمی ایسا کرے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حب حب الانصار ایمان انصار سے محبت کرنا ایمان ہے وہ بخم نفاقن اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے یہ انصار صحابہ سے محبت رکھنا کیا ہے یہ ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے اور صرف انصار کے ساتھ خاص نہیں ہے تمام صحابہ اس میں شامل ہیں کیونکہ مہاجرین کا عمومی طور پر انصار سے اونچا مقام ہے جب انصار صحابہ کے لیے یہ ہے کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا تو جو مہاجرین ہیں جن کا درجہ ان سے اونچا ہے اسی اللہ رب العامین نے مہاجرین کو قرآن میں ہمیشہ پہلے بیان کیا اور جو انصار ہیں ان کو بعد میں بیان کیا ہے دونوں کی نیکیاں ہیں لیکن انصار کی نیکیاں صحابہ یہ مہاجرین کی نیکیاں انصار کے مقابلے میں زیادہ ہیں ان کی قربانیاں ان کی خدمات اس لیے جتنے بھی جو دس صحابہ ہیں جن کو جنت کی نبی نے بشارہ سنائی وہ سب کے سب مہاجرین میں سے ہیں ان میں کوئی بھی انصار نہیں ہے لیکن تمام صحابہ جنت کے حقدار ہیں ہر صحابی جنت کے اندر جائے گا ہمارا ایمان ہے لیکن جب درجات کی بات آتی ہے مراتب کی بات آتی ہے تو انصار کے مقابلے میں مہاجرین کا درجہ اونچا ہے تو جب انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے تو مہاجرین سے بغض رکھنا عداوت رکھنا یہ بدرج اولا نفاق ہوگا تو یہ دل بھی انسان کی صحیح سل... دل بھی انسان کا صحیح سلامت ہونا چاہیے اگر انسان کا دل صحیح سلامت ہے تو زبان بھی صحیح سلامت رہے گی اور اگر انسان کے دل میں نفاق ہے دل میں عداوت اور بغض ہے نفرت صحابہ سے تو زبان پر اس کا تذکرہ آ جائے گا یہ زبان معیار ہے آپ کے دل کی یہ ترجمان ہے زبان کہ ہمارے دل میں کیا ہے زبان ہاتھ پاؤں ان سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں لہذا اگر صحابہ سے محبت ہے تو زبان سے ہمیشہ محبت ہی کی باتیں نکلیں گی اور اگر صحابہ سے نفرت ہے دل میں تو انسان کی زبان اس کے قلم سے ہمیشہ صحابہ سے نفرت کی باتیں ہی نکلیں گی تو انسان کا دل اور اس کی زبان دونوں صحیح سلامت ہونا چاہیے کہ انسان کا دل بھی ان کے تعلق سے پاک و صاف رہے اور ان کے دل میں ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی کوئی رنجش اور عداوت اور نفرت نہ رہے اور زبان بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ ایک مسلم علیہ سنت اور جماعت کے اصول میں سے ہے کہ وہ صحابہ کے تعلق سے ان کے دل اور ان کی زبان کیا رہتی ہیں سلامت رہتی ہیں کیونکہ صحابہ کی بڑی نیکیاں ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں انہوں نے دلیل میں قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے اور اس سے پہلے چونکہ یہاں پر ہر منگل کو صحابہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے اور شروع میں کئی دروس تک میں نے صحابہ کے فضائل ان کے مناقب اور امت مسلمہ پر ان کے حقوق کیا ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں آیات اور احادیث اور صلب صالین کے اقوال کی روشنی میں آپ ان دروس کی طرف جو ہے رجوع کر سکتے ہیں اور ان تمام حقوق کو آپ جو ہے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر صحابہ کے حقوق کیا ہیں قرآن کی آیتیں نہ صرف قرآن میں بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ان کی فضیلت بیان کی ہے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں تورات میں زبور میں انجیل میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں بیان کیا ہے سابقہ آسمانی کتابوں میں اسی طریقے صحابہ کے بارے میں بیان کیا ان کی مثالیں تورا زبر انجیل کے اندر اللہ ابراہم نے دی ہیں کہ جو نبی کے صحابہ ہوں گے نبی کے جو دوست ہوں گے وہ کیسے ہوں گے ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں تمام سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر تو قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کے فضائل اور مناقب کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں تو اللہ رب العامین نے قرآن میں جا بجا ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ ہر صاحب ایمان سے محبت کرنے کا حکم دیا کہ جو بھی صاحب ایمان ہیں جو گزر چکے ہیں یا جو موجود ہیں ان سے انسان کی زبان اور ان کے دل میں ان سے محبت ہونی چاہیے اور زبان سے جب بھی تذکرہ ہو تو خیر کا تذکرہ ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے وہ لدین جا بادم یقول رب نقل ولی اخوان لدین سبقونا بال ایمان ولا تجعل في غلو في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم کہ جو ان کے بعد آئے یعنی جو صحابہ کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے بول اخواندین صبق سبقونا بالایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ایمان میں سبقت لے گئے پہلے اب یہ ہم سے لے کر کے اللہ کے رسول کے صحابہ تک کے تمام لوگ اس کے اندر داخل ہیں ہم سے پہلے جو بھی آئے ہم سے پہلے جو بھی گزر چکے ایمان کی حالت میں یہ شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں وہ گزرے ہوں مومن ہوں ان کے لیے ایک مسلمان ہمیشہ اللہ ابراہین سے مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی مقفت فرما دے اس میں ہم ہمارے دور سے لے کر کے نبی کے دور تک کے تمام لوگ شامل ہیں شرط یہ کہ ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو وہ سارے لوگ اس میں شامل داخل ہیں تو یہ بعد میں آنے والے ہر مسلمان کی خوبیوں میں سے یا اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے سابق اہل ایمان کے لیے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور جو ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے ولا تج الفی قلو بنا غلطین امن اور جو ایمان لے کر کے آئے اللہ ابامن ہمارے دل میں ان کے تعلق سے کوئی کینا اور کپٹ مت رکھنا یہ بھی انسان دعا کرتا ہے تو دل بھی انسان کی سلامت کا سلامت ہونا چاہیے کہ انسان کا دل بھی اہل ایمان کے تعلق سے صحیح سلامت ہونا چاہیے دونوں کا تذکرہ اللہ ابامن نے کر دیا انسان دعا زبان سے کرتا ہے مصنف نے کیا فرمایا کہ زبان کو بھی صحیح سالم اور دل کو بھی صحیح سالم رکھنا صحابہ کے تعلق سے اللہ ابرام نے فرمایا کہ وہ جو صاحب ایمان ہیں جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں انسان دعا زبان سے کرتا ہے لہذا زبان بھی اس کے اندر آ گیا کہ انسان جب بھی صحابہ کا تذکرہ کرے خیر کے ساتھ کرے ان کے لیے دعائیں کرے اور دل کی بھی بات آ گئی کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے جو بھی گزر چکے ہیں ایمان کی حالت میں ان کے تعلق سماج دلوں کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کینا اور کوئی نفرت نہیں ہونا چاہیے دل بھی انسان کا پاک صاف ہونا چاہیے کیونکہ دل ہی اصل ہے دل بنیاد ہے دل اگر خراب رہے گا تو انسان کی زبان اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی خراب ہو جائیں گے اگر دل میں ایمان کی کمی ہے تو انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اگر دل انسان کا مضبوط ہے اللہ پر قوی ایمان ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اگر دل میں محبت ہے صحابہ سے علیہ ایمان سے تو جب بھی تذکرہ ہوگا خیر ہی کے ساتھ انسان تذکرہ کرے گا اور اگر دل میں اس کے رنجش اور بغض اور عداوت اور نفرت ہے تو زبان پر بھی وہ چیز انسان کی آ جائے گی اس لیے دل اور زبان دونوں کو انسان کو صحیح رکھنا چاہیے اور خاص طور پر دل کیونکہ اگر دل صحیح ہو گیا تو انسان کی زبان بھی صحیح ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں آپ نے دل کے بارے میں فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے خون کا ایزا صلحت الجسد و کلو و ایزا فصدت فسد الجسد و کلو اگر وہ صحیح رہے گا تو انسان کا پورا جسم صحیح رہے گا اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا اللہ وحی القلب آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے خون کا لوتھڑا اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا زبان بھی آپ کی صحیح رہے گی اور اس طریقے سے آپ کے ہاتھ پاؤں بھی صحیح زبان صحیح صحیح رہیں گے اگر دل خراب ہو گیا تو انسان کی زبان بھی خراب ہو جائے گی زبان سے ہی نکلے گا جو اس کے دل میں ہوگا اس لیے آپ دیکھیں جو عقیدہ ہوتا ہے انسان کے دل میں ہوتا ہے اب انسان کا جو عقیدہ ہے زبان سے عقیدہ نکلے گا اگر کفر و شرک کا عقیدہ ہے بدعت اور خرافات کا عقیدہ ہے تو زبان سے ہوئی کفر و شرک پھیلائے گا بدعت اور خرافات پھیلائے گا ایسی کتابیں لکھے گا ایسے مقالات لکھے گا ایسے درست دے گا وہ جس میں کفر و شرک کی طرف دعوت ہوگی بدعت و خرافات کی دعوت ہوگی دل کی مثال ایک برتن کی ہے برتن میں جو چیز رہے گی وہی ٹپکے گا اگر برتن میں زمزم ہے شہد ہے تو وہی چیز برتن سے ٹپکے گی اگر برتن کے اندر آپ نے شراب ڈال دیا ہے گندی چیزیں ڈال دی ہیں تو برتن سے وہی چیز نکلے گی وہی مثال دل کی ہے اگر دل انسان کا صحیح ہے درست ہے صحابہ اور نبی اور اہل ایمان کی محبت سے لبریز ہے تو انسان کی زبان سے ہمیشہ ان کے تعلق ذکر خیر ہی نکلے گا دعائیں ہی انسان کرے گا لیکن اگر انسان کے دل کے اندر نفرت ہے بغض اور دعوت ہے تو صحابہ سے نفرت کرے گا صحابہ کے بارے میں خامیاں ڈھونڈے گا صحابہ کا ذکر کرے گا تو خیر کے ساتھ نہیں کرے گا ان پر لامت بھیجے گا اور یا شریک سے ان کے بارے میں بدزبانی کرے گا برا بری گفتگو کرے گا صحابہ کے تعلق سے اگر دل کے میں اس کے ان کے تعلق سے کچھ برائی موجود ہے تو دل یہ بہت اہم ہے اگر درخت کی جڑ مضبوط ہے اس میں کیڑے نہیں لگے ہوئے ہیں تو درخت کی شاخیں اور اس کی ڈالیاں بھی صحیح سالم رہتی ہیں اور اگر اس کے اندر جڑ میں کیڑے لگ گئے ہیں تو پتیاں سوکھ جاتی ہیں یا پتیاں پیلی پڑ جاتی ہیں اور اس طریقے سے وہ ساری چیزیں جو ڈالیاں وغیرہ سوکھ جاتی ہیں وہی مثال انسان کے دل کی ہے دل بھی انسان کا صحیح سالم ہونا چاہیے یہ سب سے اہم اور بنیادی بات تو جیسا انسان کا عقیدہ ہوگا اور عقیدہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے تو اس طریقے سے انسان اپنی زبان سے بات کرے گا آپ دیکھ ڈالیے پوری دنیا کی مثالیں جو بھی برے عقیدے کے حامل ہیں آپ ان کے درست سنیے ان کی کتابیں پڑھیے قرآن کی تفسیر ان کی سنیے حدیث کی شرح ان کی سنیے درست سنیے آپ دیکھیں گے ان سارے درست میں ان ساری کتابوں کے اندر وہ وہ تفسیر کریں گے قرآن کی وہ معنی بیان کریں گے جو صحابہ سے نبی ثابت نہیں ہیں خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کی طرف دعوت دیں گے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وماء ان اخاف و علیکم بلا مت المد میں تمہارے اوپر جو گمراہ کرنے والے ائمہ اور امام ہیں ان سے میں تمہیں خوف کہتا ہوں وہ امام ہوں گے سرغنا ہوں گے تو امام کا لفظ یہ کوئی مقدس لفظ نہیں ہے کہ کسی کو امام کہہ دیا گیا تو اس کے لیے ساری تقدیس اس کے لیے سارا ادب اور احترام حاصل ہو گیا ایسا نہیں ہے امام گمراہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ گمراہ امام ہے تو خود گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ امام مد گمراہ کرنے والے جو امام ہیں علماء ہیں میں ان سے تم پر بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں کیونکہ انہی کے ذریعے سے کیا ہوگا دنیا کے اندر شرک اور بدعت اور خرافات پھیلے گی انہی کے ذریعے سے وہ قرآن کی منمانی تعویل کریں گے قرآن کی اپنے سوچ اور اپنی سمجھ اور اپنی رائے اور اپنی قیاس کے مطابق اس کی تفسیر بیان کریں گے شرف صارحین کے عقیدے کو چھوڑ کر کے اور صحابہ کی تفسیروں کو چھوڑ کر کے وہ اپنی طرف سے اس کا معنی بیان کریں گے تو ائمہ مدلین گمراہ کرنے والے امام امام ہے سرگنا ہیں لیکن وہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں تو ہمارے نبی نے ایسے لوگوں سے ہمیں جو ہے ڈرایا ہے اور کہا کہ مجھے تم لوگوں پر ایسے لوگوں کا خوف ہے کہ وہ آئیں گے اور اس طریقے سے تمہیں بھی گمراہ کریں گے خود گمراہ ہوں گے تو عقیدہ انسان کے دل میں ہوتا ہے لہذا جس طریقے سے انسان کے دل میں جو بات رہے گی وہی زبان پر آئے گی وہی انسان کی زبان پر آئے گی تو اس لیے انسان کا دل سب سے زیادہ اہم ہے کہ انسان اپنے دل کی صلاح پر زور دے اگر دل کی صلاح ہو گئی تو ہاتھ پاؤں زبان تمام چیزوں کی صلاح ہو جائے گی اور اگر دل کی صلاح نہیں ہوئی دل میں ایمان اور یقین اور محبت نہیں ہے تو آپ ظاہر میں کتنا بھی کچھ کر لیں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس لیے دل کی صلاح پر سب سے زیادہ انسان کو زور دینا چاہیے اگر دل درست ہو گیا پکا ایمان انسان کے دل میں آ گیا انسان گناہوں کو چھوڑ دے گا انسان ظاہری طور پر بہت کچھ کوشش کرے لیکن دل میں اس کر اگر سچا ایمان اور خالص محبت نہیں ہے تو پھر ظاہری طور پر کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو انسان کو دل اور زبان تمام چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے خاص طور سے دل کی اصلاح پر انسان زیادہ زور دے کیونکہ دل کی اصلاح ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی طور پر تمام چیزوں کی انسان کی اصلاح ہو جائے گی تو اللہ رب العامی نے شاید کریمہ میں دونوں باتیں بیان کی ہیں ایک تو زبان کی زبان سے انسان ہمیشہ صحابہ کے لیے اور جو اہل ایمان ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور اپنے دل میں بھی ان کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی کینا اور کپٹ نہ رکھے بلکہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھے صحابہ کے تعلق سے اس طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی جو اہل سنت الجماعت صلی صالحین کے لوگ ہیں وہ صحابہ سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کے حدیث ہے لا تصب اصحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہو فول لذی نب سے بے دی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو اند کم ان دن مطلع ماں بلغ نصیفہ کہ اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک چوتھائی کے برابر نہیں پہنچے گا نہ اس کی آدھا پہنچے گا یہ بخاری کی روایت ہے اور یہ آپ نے حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا تھا ان کا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں تھوڑی سی کچھ رنجش ہو گئی یا کچھ بات ہو گئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے کچھ نکل گیا اور ان دونوں کے آپس میں کچھ تکرار ہو گئی کسی مسئلے کے تعلق سے یا کسی چیز کے تعلق سے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان سے لا تصبو صحابی میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو انہیں برا نہ کہو اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا تو ان کے چوتھائی کے برابر نہیں پہنچے مد کہتے ہیں چوتھائی یعنی سو روپئے میں چار آنا سمجھ لیجئے یا ایک روپئے میں چار آنا اس کو کہتے ہیں مد یعنی ایک چوتھائی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی اس چوتھائی کے آدھا ولا نصیف کا مانا ولما نے دو بیان کیا ایک تو پورے آدھا یعنی انہوں نے مان لیجئے جیسے ایک روپیہ ہوتا ہے تو ایک روپے کا آدھا کتنا ہوگا پچاس ہوگا پچاس پیسہ ہوگا تو کچھ علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کے تمام اعمال کے آدھا بھی تم نہیں پہنچ سکتے ہو کچھ علماء نے یہ معنی بیان کیا کہ نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو چوتھائی ہے اس چوتھائی کا آدھا بھی نہیں پہنچ سکتے چوتھائی کا آدھا کتنا ہوگا پچیس پیسے کا ساڑھے بارہ پیسہ یعنی اتنا بھی تم نہیں پہنچ سکتے اگر تم اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو اور یہی معنی زیادہ راجے ہے یہی معنی زیادہ صحیح ہے کہ اس چوتھائی کے آدھا بھی تم نہیں پہنچ سکتے اگر تم ہوت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو کیونکہ جن حالات میں وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی اللہ پر ایمان لائے وہ حالات کیسے تھے آپ انسان سوچ لے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ان حالات میں اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کی تصدیق اور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب ایمان اور اسلام دین میں غالب ہو گیا لوگ مسلمان ہونے لگے اس وقت ایمان لانا اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اس وقت جو صحابہ ایمان لے کر کے آئے کہ ایمان لانا اسلام قبول کرنا پھانسی کے مرادف تھا کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لے اس کو قتل کر دیا جاتا اس کو سزا دی جاتی تھی اتنی سخت سزائیں کہ انسان پڑھے سیرت کو صحابہ کی تاریخ کو تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اس زمانے میں وہ ایمان لے کر کے آئے جو سب نے انکار کیا ان لوگوں نے اقرار کیا اور ایمان لے کر کے آئے اس لیے ان کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا نہ ان کے خرچ کرنے کے برابر کسی کا خرچ ہو سکتا ہے ایک چوتھائی اور چوتھائی کے کے برا آدھا بھی انسان کے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتی یہی ایک نیکی جو اللہ رب الام نے ان کو عطا کی نبی کی صحبت اور دیدار اور نبی سے ملاقات کا ایمان کے حالت میں صرف یہی نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کے برابر انسان کی ساری نیکیاں نہیں ہو سکتی اتنا بڑا فضل اللہ رب الامین کو عطا فرمایا صحابہ کرام کو اور یہ آپ نے فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے خالد بن ولید بھی مہاجر صاحب ہم ایسے ہیں لیکن یہ بعد میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہستے خالد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ عبدالرحمٰن بن اوف یہ سابقین اولین میں سے ہیں پہلے پہل ایمان لانے والوں میں سے جو دس صحابہ جن کو ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی ایک مجلس میں انہیں الرحمٰن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں عبد الرحمٰن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے نبی نے ان سے فرمایا خالد بن ولی رضی اللہ عنہ سے کہ میرے صحابہ کچھ نہ کہو یعنی وہ صحابہ جو پہلے ایمان لے کر کے آئے تم سے وہ بھی صحابی ہیں خالد مرید بھی صحابی ہیں سیف اللہ اللہ کی تلوار کہا جاتا ان کو وہ بھی صحابی بہت بڑے اسلام کے مجاہد اور کمانڈر جنرل خالد بن رضی اللہ عنہ ان سے ہمارے نبی فرما دکھلاتے صبح صحابی حالانکہ وہ خود صحابی رسول ہیں انہیں خود صحبت کا شرف حاصل ہے حضرت خالد بن رضی اللہ عنہ کو لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو صحابہ ایمان لے کر کے آئے ان کے بارے میں کچھ نہ کہو تو نہ ان کے بارے میں نہ بعد والوں کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی کہنا صحابہ کے تعلق سے بری بات کہنا یا زبان سے کچھ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو خالد مرید کے بارے میں بات جب کہی جا رہی ہے تو بعد کے لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ خالد بن نروید جن کو اتنا شرف حاصل ہے اتنی جن کو فضیلتیں حاصل ہیں خالد بن منوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بارے میں یہ بات ہے تو اور لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا اس لیے انسان کو اپنی زبان اور اپنے دل کو ہمیشہ صحابہ کے تعلق سے ہمیشہ صحیح سالم رکھنا چاہیے تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ کو تم کچھ بھی برا نہ کہو اللہ کے سے منصبہ صحابی فعلۃ اللہ و الملائی کے تیورنا سج اجمعین جو میرے صحابہ کو کچھ برا کہے گا اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہوتی ہے تمام لوگوں نے تمام مسلمانوں کی اس میں کافر نہیں داخل ہیں کیونکہ کافر کیا لانت کرے گا تو ناصمرا جو اہل ایمان ہیں اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام مسلمانوں کی تمام لوگوں کی لانت ہوتی ہے جو کسی صحابی کو برا کہتا ہے ایک صحابی کی تنقید کرنا تمام صحابہ کی تنقید کے مرادف ہوتا ہے صحابہ کے ذریعے سے ہم کو اللہ رب العالمین دین عطا کیا انہیں کے ذریعے سے ہم کو دین قرآن ساری چیزیں ملی ہیں اس لیے صحابہ کا بہت بڑا فضل ہے صحابہ ہمارے لیے حق کا معیار ہیں جب حقہ معیار ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں تو جو نمونہ ہوتا ہے کیا ان کے تعلق سے انسان دل میں بغض اور حسد رکھتا ہے کیا ان کے تعلق سے انسان زبان سے بری باتیں کہتا ہے قرآن نے ان کو معیار قرار دیا ہے فہر عامن بیبی سلیما آمن تم بہی فقط ہو اگر تم صحابہ کے طریقے سے ایمان لے آؤ تمہیں ہدایت مل جائے گی ہدایت ملنی ہے تو صحابہ کے راستے میں صحابہ کے طریقے کو اپنانے میں تو ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے لیے نمونہ ہے وہ اللہ کے سو نے فرمایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی پوچھا گیا کون فرقہ جنتی ہو کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آپ ہمارے لیے معیار ہیں صحابہ کرام جب وہ حق کے معیار ہیں ہدایت کے معیار ہیں تو ان کو برا کہنا یہ گویا کہ حق کو برا کہنا ہے گویا کہ قرآن و سنت کو برا کہنا ہے اس لیے صاحب علماء نے بیان کیا ہے کہ جو صحابہ کے تعلق سے بدعقیدی کا شکار ہیں یا صحابہ کو تعلق سے صحابہ کو برا کہتے ہیں وہ دراصل دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دین ہمیں ان کے ذریعے سے ملا وہ دین کے اولین گواہ ہیں دین کے اولین گواہ گواہ ہیں وہ انہیں کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے صحابہ کو پیش کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ معه اشداء الكفار رحمہ بینهم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کے سچے رسول ہیں کیا اس کی دلیل ہے اللہ رب العامی نے دلیل میں صحابہ کو پیش کیا اللہ نامہ اہو جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کے النبی کے اور کفار وہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور بین ہوں اور آپس میں رحم دل ہیں آپس میں رحم دل ہیں لیکن کافروں کے مقابلے میں وہ سخت ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ شور فتح کی آخری آیت ہے اس آیت میں نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے جو دلیل پیش کی ہے وہ صحابہ کو پیش کیا پھر اس کے بعد صحابہ کی مثال تورات میں کیسے دی گئی انجیل میں کیسے دی گئی یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور پھر صحابہ کی تعداد بڑھنے سے جو جنہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ کافر لوگ ہیں اور اس کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے ایک دانے سے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو دانا دھیرے دھیرے اس کے اندر کومپل آتی ہے پھر اس کے اندر شاخیں ہوتی ہیں پھر دالے کے اندر پھل لگتا ہے تو اس طریقے سے جو کسان ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے ایسے ہی صحابہ کی مثال دی گئی کہ اسی دین اسلام پہلے اللہ رب العامی نے آپ کو نبی بنایا آپ نے آ کر کے اعلان کیا لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا بہت کم لوگ ایمان لے کر کے آئے دھیرے دھیرے ایک سے دو ہوئے پھر چار ہوئے چھ ہوئے دس ہوئے اس طریقے سے دین پھیلا جیسے ایک دانہ ہوتا ہے ایک دانے کے اندر کئی بالیاں ہوتی ہیں اور اس بالیوں کے اندر کئی کئی دانے ہوتے ہیں تو ایسے ہی صحابہ یہ دانے ہیں اسلام کے دین کے بیج ہیں یہ دین کی بنیاد ہیں صحاب کرام یہ دین کے ہمارے ربات اور گواہ ہیں یہ اور ان سے انہیں کو خوشی ہوتی ہے جو اہل ایمان ہیں لیکن جو کافر ہیں ان کو اسے تکلیف ہوتی ہے اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ساحت کریمہ سے جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس سے دلیل لیا ہے کہ صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر کی علامت ہے اور جو کافر ہوگا وہی صحابہ سے نفرت کرے گا کیونکہ اللہ رب العامین نے باقاعدہ یہ مثال بیان کی ہے کہ کافروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کون تکلیف محسوس کر رہا صحابہ لہذا جو صحابہ سے نفرت کرے گا گویا کہ وہ کافر ہوگا تو صحابہ یہ ہمارے لیے معیار ہیں اور دین کے گواہ ہیں اسی لیے صلب صالحین نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں یا صحابہ پر لان و تان کرتے ہیں وہ دراصل دین کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں ان کی اتنی جرات نہیں تھی کہ اللہ کے سر کے بارے میں کچھ کہتے قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ کہتے تو صحابہ کو انہوں نے ڈھال بنایا اور صحابہ کے ذریعے سے دین کے بارے میں وہ اصل دین کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ دین کے پہلے گواہ ہیں اور جب وہ گواہ ہیں دین کے ان کے ذریعے سب کو دین ملا ہے جب ان کا کردار مجروح ہو جائے گا اور جب وہ ثقافت کے معیار پر پورا نہیں اتریں گے اور جب وہ دیانت کے معیار پر پورا نہیں اتریں گے تو دین خود بخود ختم ہو جائے گا جیسے عدالتوں کے اندر گواہ پیش کیے جاتے ہیں اور گواہوں کی جرے ہوتی ہے اور جب گرا گواہ جو ہوتے ہیں جب معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں تو اس کو خارج کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے دین کا بھی معاملہ یہ دین کے گواہ ہیں یہ اولین گواہنی کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے تو اگر یہ معیار پر پورے نہیں اتریں گے خارج ہو جائیں گے مجروح ہو جائیں گے اور وہ ایمان سے ان کو بری کر دیا جائے گا نا اللہ من ظالم تو پورا دین باطل ہو جائے گا اس لیے جو بھی دی صحابہ کے بارے میں کرتا ہے کچھ گویا کہ وہ دین کو ڈائنامیٹ کرنا چاہتا ہے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے اور یہ زندیقیت ہے جیسا کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کو کچھ کہتا ہے یہ اس کے اندر زندگیت ہے بددینی ہے یہ بے دینی ہے جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بدزبانی کرے گا تو صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں ہدایت کا معیار ہے اور ایمان کا معیار ہیں ان کو معیار قرار دیا گیا باقاعدہ اور اس طریقے سے اللہ ربان سے راضی ہو گیا ہے جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو اگر اللہ پر ہمارا پکا سچا ایمان ہے تو ہمیں بھی ان سے راضی ہونا چاہیے جن سے اللہ محبت کرتا ان سے ہم کو محبت کرنی چاہیے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے ان سے ہم کو نفرت کرنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہمیں ان سے بھی راضی ہونا چاہیے تو اللہ رب صاحب صحاب کرام سے راضی ہو گیا اللہ رب ابراہین قرآن کی کتنی آیتوں فرمایا وہ صابل نَاجرین المہاجرین والانصار مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے پہلے ایمان لینے لانے والے ہیں وہ اللہ تباہ بھی احسان اور جنہوں نے جو اور جو ان کے بعد ان کی تباہ کرنے والے احسان کے ساتھ احسان یعنی ایمان کے ساتھ اسی عقید منحج کے ساتھ جو صحابہ کا عقیدہ منحج تھا اسی پر چلنے والے ہیں رضی اللہ عنہم و رضو الحم اللہ ان سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگی وہ عد الحم جنات تجری تحت نہار اور اللہ رب ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھیے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خالدین فی ابدا اور یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ادا الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی یہی ہے تو اللہ رب بلامی ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ رضو عنہ اس لیے ایک مومن ایک مسلمان جب بھی کسی صحابی کا نام لیتا ہے یا لکھتا ہے تو رضی اللہ عنہ یا تو زبان سے کہتا ہے یا تو لکھتا ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جب صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا تو اگر اللہ پر ہمارا سچا ایمان ہے اور یقین ہے تو ہمیں بھی صحابہ سے راضی ہونا چاہیے اور راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں راضی ہونے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اس طریقے سے اللہ فرماتا اللہ رضی اللہ عمومین عید کا تحت شجرا فعلی معافی قلوبہم کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا کون مومنین ہے صحاب کرام سب سے پہلے پہلے ایمان لانے وہی لوگ ہیں صحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تو اللہ فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ المومنین اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا عید اون کا تحت شجرا جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپ سے بیعت کر رہے تھے فعلی مافی قلوبہم اللہ ابراہین کو سب کچھ معلوم تھا ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے ان کے دلوں میں کیا تھا ہمارے نبی کفات کے بعد وہ کیا ہوں گے یا اس طریقے سے ان کے درمیان کیا حالات پیدا ہوں گے سب اللہ کو معلوم تھا اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بعد میں ہوا ان کی لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ابراہین کو سب کچھ معلوم تھا اللہ ابراہن جنت کا وعدہ کیا ان کے لیے یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ ماں نبی کو فات کے بعد ان کے آپس میں اختلافات ہوں گے بہت ساری چیزیں ان کے اندر پیدا ہوں گی اس کے باوجود بھی کیونکہ اللہ ابراہین کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کو معلوم تھا اس کے باوجود اللہ ابراہین نے جب ان کے لیے جنت کی شہادت دی یا جنت کی کا مجدہ سنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی جو خدمات ان کے جو کارنامے ہیں اسلام کے لیے ایسے حالات میں ان نازک حالات میں کہ جب ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی قتل کے مرادب تھا ایسے اوقا حالات میں انہوں نے اللہ کے سر کا ساتھ دیا اور سب کچھ تج دیا اور جان مال تمام چیزوں سے انہوں نے دین کی اور اسلام کی مدد کی سب کچھ چھوڑ دیا نبی کہنے پر مکہ چھوڑ دیا اپنا وطن چھوڑ دیا بیویوں کو اولاد کو سب کچھ چھوڑ دیا مال و دولت تمام چیزیں قربان کر دیں اللہ کے رسول پر دین پر تو اتنی ساری نیکیاں کی تو اس کے بعد ان سے اگر کچھ ہوگا بھی انسان ہونے کے ناطے سے تو ان کی نیکیوں کے سامنے ان کی حیثیت سمندر کے سامنے قطرے کی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ جنت کے حقدار جنت کے حقدار رہیں گے وہ کل نواد اللہ الحسنہ اللہ رب اللہ ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے تو وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے اور اپنی زبانوں کو ہمیشہ ان کے تعلق سے تعریف ہی کے الفاظ ادا کرنا چاہیے ان کے لیے دعائیں ہی کرنا چاہیے اور یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن ہمیں ان کی رفاقت ان کی مائیت نصیب فرما کیونکہ وہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے وہ سب سے بہتر لوگ تھے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے قرنی سے الدین سم ہوں سم اللہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد جو لوگ آئیں گے پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے یعنی صحابہ تابعین اور طب تابعین یہ تین صدیوں تک کے لوگوں کی ہمارے نبی نے تعریف فرمائی کہ سب سے بہتر اور سب سے بہترین زمانے کے لوگ اور ہمارے نبی کا جو زمانہ ہے پوری تاریخ انسانیت میں دنیا کی تاریخ میں سب سے بہترین صدی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین صدی وہ ہے جس صدی میں مجھے مبوس کیا گیا جس صدی مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا وہ سب سے بہترین صدی ہے جب سے دنیا کی شروعات ہوئی اور قیامت تک سب سے بہترین زمانہ جو ہے صدی ہے وہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اللہ رب العامی نے آپ کو نبی بنایا اسی زمانے میں صحابہ تھے اسی زمانے میں صحابہ کرام تھے اس بہترین صدی اور بہترین دور میں تو اللہ کے کہتی خیر اللہ سے کرنی سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں لہذا جب وہ سب سے بہتر لوگ ہیں تو انسان بہتر ایمان والے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اہل ایمان کی پہچان ہے کہ اہل ایمان سے انسان کو محبت کرنی چاہیے اس طریقے سے ان کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وہی سنائی گئی ہے کہ جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا اس کے لیے جہنم ہوگی میں اشاقی کر رسول ویت طب غیر المن ما طلّہ جہنم و سات مسیرہ کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا اور یہ طب غیر صبی المین اور جو مومنین ہیں ان کے منحص کو ان کے راستے کو شراط کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو اپنائے گا اس کی تباہ کرے گا یہاں مومن سمرا صاحب کرام ہیں کیونکہ وہ سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والوں سے وہی ہیں نو اللہ ماں تو اللہ جدھر جائے گا ادھر ہم اس کو پھیرتے رہیں گے ان سلحی جہنم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے وہ سعت مسیرہ اور بہت برا ٹھکانا ہوگا جہنم بہت برا ٹھکانا ہے لہٰذا جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے گا گویا کہ اس نے جنت کے راستے کو چھوڑ دیا وہ جہنم کے راستے پر چلا گیا اس کے لیے جہنم یقینی ہے جو صحابہ کے راستے اور مناج کو چھوڑ دے گا کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنت اسے ملے گی وہی جہنم سے اس کو نجات ملے گی وہی فرق نازیہ ہوگا جہنم سے نجات پانے والا فرقہ جو ان کے راستے پر ہوگا صحابہ کے لہذا صحابہ کے راستے کے چھوڑنے پر جہنم کی وعید ہے اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے لہذا جنت ان کے راستے پر چلنے میں ہے تو ان کے تعلق سے ہمارے دل و زبان کو پاک و صاف رکھنا چاہیے ان سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ ان کے راستے پر جنت کی کی خوشخبری سنائی گئی اور اللہ رب العامی ان کے راستے کی تباہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ طب صبی لمن انا بلیہ جنہوں نے میری طرف عنابت کی رجوع کیا ان کے راستے کی تباہ اور پیروی کیجیے عبداللہ بن سناتے ہیں کہ سے مراد ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں یعنی صحابہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف انابت کیا اللہ کی طرف پلٹے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ پر ایمان لائے لہذا وہ طب لیا ان لوگوں کے راستے کی تباہ کرو جنہوں نے میری طرف عنابت کی سب سے پہلے پہلے عنابت کرنے والے رجوع کرنے والے اللہ کی طرف صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے اندر شامل ہے اس کے بعد پھر تابعین طب تعبین اور پھر بعد کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں جو ان کے راستے کی پیروی کرے گا تو جب ان کے راستے کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور یہ اختیاری نہیں ہے آپ کو نہیں چوز کرنا کہ یا تو ان کے راستے کو اختیار کرو یا دوسرا راستہ اختیار کرو یہ حکم ہے یہ اللہ رب العامن کو تبع تباہ کیجیے پیروی کیجیے اس پر چلیے یہ اختیار نہیں ہم کو دیا گیا کہ اس میں سے جو چاہو آپ اختیار کر لو صحابہ کے راستے کو اپنا جا تو ان کے راستے کو چھوڑ دو ایسا نہیں ہے یہ حکم ہے الزامی ہے اس میں اختیار نہیں ہمیں دیا گیا کہ ہم چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں وہ تبیع حکم ہے اللہ رب العامن کا کہ جن لوگوں نے میری طرف عنابت کیا ان کے راستے پر چلنا ہے آپ کو ان کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے یہ تو جب اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ظاہر بات ہے ان سے محبت رکھنا اور ان کے تعلق سے اپنے زبان اور دل کو پاک و صاف رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری سب سے پاک دل والے تھے صاب کرام عبداللہ بن اللہ رضی اللہ عنہ کی کا قول ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ صاف اور پاک اور ستھرا دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو اللہ رب العامی نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا اس کے بعد اللہ لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ پاک اور صاف دل صاحب کرام کا پایا اور پھر ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لارے منتخب کر لیا اسی لیے جیسے نبی پر اعتراض کرنا اللہ رب الامین کے اختیار اور انتخاب پر اعتراض ہے ایسے ہی صحابہ پر اعتراض کرنا اللہ رب العالمین کے انتخاب پر اعتراض ہے اللہ رب العالمین ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا جیسے انبیاء کو منتخب کیا انسانوں میں سے فلاں فلاں نبی ہوں گے اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا اللہ نے ان کو منتخب کیا پسند کیا واللہ اعلم حیث اللہ حافظ رسالت ہوں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا اپنی رسالت کو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے تو اللہ نے نبوت کے لیے انبیاء کو چنا اب اگر کوئی ان پر انتراض کرے ان کی تنقید کرے ان کی توہین کرے ان کے نبی ہونے کا انکار کرے تو اللہ رب العالمین پر اعتراض کرتا ہو ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صحبت کے لیے رفاقت کے لیے ساتھ دینے کے لیے نبی کا کہ ان کو منتخب کیا صحاب کرام کو منتخب کیا اب اگر کوئی صحاب کرام پر اعتراض کرتا ہے ان کی تنقید کرتا ہے ان کی توہین کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین پر اعتراض کرتا ہو اس لیے صحابہ کے بارے میں کچھ کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے اس کو نفاق کہا گیا نفاق کہنے یعنی دل کا نفاق بڑا نفاق ہے یہ یہ چھوٹا نفاق نہیں عملی یہ دل کا نفاق ہے یہ جو منافق ہوگا وہی انسان ایسا کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ اور اس کے رسول پر وہ انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے تو یہ نفاق ہے صحابہ کے تعلق سے بدعقیدگی یا صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان کو گندا کرنا زبان سے بری بات کرنا ہستے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی گئی کیونکہ ایسے لوگ صحابہ کے زمانے پیدا ہو گئے تھے یہ روافظ یہ خوارج جو صحابہ کے تعلق سے بری باتیں کرتے ہیں یہ پیدا ہو گئے تھے تو ہستے عائشہ کے پاس ایک کوئی تشریف لائے انہوں نے کہا کہ آج لوگ صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو حضرت عائشہ نے بہت پیاری بات کہی اور یہ کہا کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے تو ان کی نیکیوں کا دفتر بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ان کی نیکیوں کے دفتر کھلا رہے اس لیے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے صحابہ کے تعلق سے اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے ان کی نیکیوں کے دفتر آج بھی کھلا ہوا ہے کہ لوگ صحابہ کے تعلق سے بری باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے امار ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اسے اگر کوئی آدمی کسی غیبت کرتا ہے کسی کی خوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جس کی خوری اور غیبت کی جاتی ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور جو کرتا ہے اس کی نیکیوں کے اندر کمی کی جاتی ہے تو صحابہ کے لیے اللہ رب نے درجہ یہ کر دیا تیاشا رضی اللہ عنہ فرماتی تو آج دیکھیے صحابہ کے تعلق سے لوگ اس طریقے کی بدزنی کا شکار اور صحابہ کے تعلق سے بری بری باتیں کہتے ہیں نہ عزب اللہ ظالم جن کی تعریف کرنی چاہیے ان کے ذریعے سے ان کا ہم پر پوری انسانیت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم کو دین ملا مین ملا جیسے اللہ رب نے اپنے نبی پر اتارا نہ کمی کی نہ زیادتی کی انہوں نے ایک ایک سنت نبی کو یاد رکھا نبی کی ایک ایک عمل کو یاد رکھا اور سب ساری امت کے سامنے ساری انسانیت کے سامنے پہنچا دیا بغیر کسی کمی اور جاتی کے اسی صحابہ کے اُسی صحابہ کے بارے میں لوگ بدعقیدگی کا شکار ہو گئے نا عزب اللہ ظالم تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاک و صاف دل صحابہ کا پایا تو اللہ رب العامین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کر لیا اور پھر فرماتے ہیں ان کے تعلق سے کہ کا اصحاب محمد افض الحاظ الما یہ صحاب محمد ہے نبی کے صحابہ ہیں اس امت میں سب سے افضل لوگ ہیں نہ صرف اس امت میں بلکہ پوری دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں صحاب کرام پوری دنیا میں انبیاء کے بعد صحاب کرام کا مقام ہے ابر روحا قلوبن سب سے زیادہ پاک دل والے تھے لوگ ان کے دل میں عداوت اور بغض اور حسد نہیں ہوتا تھا صحابہ کے اگرچہ ان کے آپس میں کچھ باتیں ہوئیں لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں کسی کے تعلق سے کوئی رنجش نہیں تھی علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جنگ ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے کوئی رنجش نہیں تھی کسی بھی تعلق سے کوئی نہیں کیونکہ اشتہاد کی بنیاد پڑتا تھا ہے اگرچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے وہ یہ حق کے زیادہ قریب تھے امیر المومن معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں امیر امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اشتہاد کیا اور اشتہاد کی صورت میں انسان کو اجر ملتا ہے اس لیے وہ معذور ہیں اور معذور بھی ہیں امیر المومن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ان کے آپس میں ان کے دلوں میں کس طرح کی کوئی رنجش نہیں تھی کوئی عداوت نہیں تھی تاریخ کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ کیسر یا کسی کافر ملک کے کسی حکمراں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا جب ان دونوں کے آپس میں اختلافات تھے اور کہا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ان علاقوں پر جہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے ان علاقوں پر ہم جو ہے حملہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان علاقوں کو آپ کے اختیار میں دے دیتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی خط کے پیچھے لکھ کر کے بھیج دیا اور کہا کہ اللہ کے دشمن اس آدمی کو جس نے خط لکھا ماضی رضی اللہ عنہ کے پاس کہا کہ اگر تو حملہ کرے گا تو سب سے پہلا جو بندہ کھڑا ہوگا اس یعنی علاقے کی حفاظت کے لیے اور علی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے وہ میں ہوں گا اور وہ اللہ کا بندہ معاویہ ہوگا اور یہ لکھ کر کے اس خط کو واپس کر دیا تو اس طریقے سے ان کے اقوال بھرے پڑے ان کے آپس میں ایک تعلق دنوں میں کوئی کسی طرح کوئی رنجش نہیں تھی یہ تو اشتہاد کی بنیاد پر تھا لیکن دل ان کے ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف تھے علی رضی اللہ عنہ کی شاد کی خبر ملی امیر واب رضی اللہ عنہ کو رونے لگے وہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ان سے اختلاف تھا کہا کہ ہمارا اختلاف کوئی دنیاوی اختلاف نہیں تھا اشتہاد کی بنیاد پر تھا لیکن اس روئے زمین میں سب سے افضل تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خلیف راشد تھے چوتھے خلیفہ اور اس طریقے سب سے افضل تھے وہ ان کی تعریف کے گن گائے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور جب تک وہ زندہ تھے ان سے بھی پوچھا جاتا تھا تو دونوں ایک دوسرے کی تعریف کیا کرتے تھے علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے علی امیر معاویہ کی تعریف کرتے تھے تو ان کے دلوں میں کسی طرح کی کوئی رنجش نہیں تھی آپس میں تو ان کے دل بہت پاک و صاف تھے وہ امقوم علم اور سب زیادہ گہرے علم والے تھے کتاب و سنت کا علم ان کے علاوہ ان کے ان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا اور اصل علم یہی ہے کتاب و سنت کا علم سلب صالین کے عقید و منحج کا علم یہی اصل علم ہے یہی علم انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے اور بدعت اور خرافات سے بچاتا ہے اور صحابہ کی روش سے ہٹنے سے بچاتا ہے اگر کسی کے پاس کتاب و سنت کا گہرا علم ہے وکلوحا تکلفن اور سب سے کم تکلف والے تھے ان کے یہاں بناوٹی نہیں تھى تسن نہیں تھا ان کے ہاں جیسے ہمارے یہاں ہے کہ ہم بناوٹی میں مسلمان ظاہر کرتے بہت نیک ہیں بہت دیندار ہیں ہو جاتا ہے ایسا انسان اپنی شکل سے کبھی بتا دیتا ہے کبھی اپنے طور طریقے سے کبھی اپنی زبان سے انسان بناوٹی اسلام کا اظہار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ متقی پر دوں اللہ جاننے والا ہے انسان کی نیتوں اور دلوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا تو کہتے ہیں سب سے کم تکلف کرنے والے تھے لوگ ان کے ہاں بناوٹ اور ان کے ہاں تسنوں اور دکھاوا نام کی کوئی چیز نہیں تھی صحابہ کرام کے پاس قوم اختار اللہ صحبت نبی ہی ایسی قوم تھے یا ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ رب العامین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کر لیا پسند کر لیا وہ اقامت دین ہی اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اللہ نے ان کو منتخب کر لیا فارف الحم فضل لہٰذا تم ان کے فضل کو پہچانو وہ تبا فی آثارہم اور ان کے آثار کی نقش قدم کی پیروی کرو وہ تمست و تم نخلاقم اور ان کے اخلاق کو استاد بھر اپناؤ ان کے اخلاق کو اپناؤ طور طریقے کو اپناؤ ان کے نقش قدم پر چلو فعین قانو الحد المستقیم کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے صحاب کرام تو یہ صحاب کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہیں اللہ رب العامن حقیقی مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا اور کہا کہ وہ کا حق کا کہ یہ حقیقت میں مومن ہے اب ایسے لوگوں کے بارے میں انسان اگر اپنی زبان آلودہ کرے اور اپنی زبان سے ان کے تعلق سے کچھ بدزبانی کرے تو ایسے انسان خود خسارے میں ہوگا خود اس کا نقصان ہوگا صاحب کرام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ تو جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اللہ رب اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارہ سنائی تو اس لیے صاحب کرام کے تعلق سے ہمیں اپنی زبان اور اپنے دل دونوں کو پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے انسان کا دل بھی ان کے تعلق سے پاک صاف رہے اور زبان بھی زبان سے جب بھی کچھ نکلے ہمیشہ تعریف نکلے خیر کی باتیں نکلے ان کے لیے دعائیں نکلے مغفرت کی اور اس طریقے سے ان سے محبت کا اظہار کرے کیونکہ ان سے محبت کرنا دین اور ایمان ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صحابہ سے محبت ایسی سکھاتے تھے جیسے سور فاتحہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے سور فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے بچوں کو سکھاتے تھے تو صحابہ سے محبت کرنا بھی ان کو سکھاتے تھے بچپن سے ان کو سکھاتے تھے کہ صحابہ سے محبت کرو ان کے تعلق سے فضائل بیان کرتے تھے مناقب بیان کرتے تھے کیونکہ بچے بعد میں بڑے ہوں گے تو صحابہ کے فضل کو جانیں گے اگر بچپن سے ان کی تربیت کی جائے گی تو بچپن سے جو بچپن میں صورتیں ہم نے یاد کر لی ہیں وہ نہیں انسان کو بھولتی ایسی بچپن میں جو بچوں کو تربیت کر دی جائے گی اس تربیت کا اثر بڑے ہونے کے بعد بھی انسان کی زندگی پر رہتا ہے تو بچپن ہی سے صحابہ کی محبت ان کو سکھاتے تھے یہ سور فاتحہ سکھاتے تھے چھوٹے چھوٹی صورتیں سکھاتے تھے ایسی صحابہ سے محبت کرنا ان کو سکھاتے تھے کہ صحابہ سے محبت کرو انہیں کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے انہیں کے ذریعے سے ہم کو شریعت ملی ہے ان کا ہم پر تمہارے اوپر پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے لہذا ایک احسان کا بدلہ انسان کو احسان ہی دیتا ہے جو انسان سچا مومن ہوگا صحیح مومن ہوگا وہ احسان کا بدلہ احسان ہی کی شکل میں دیتا ہے جیسا کہ اللہ ابراہین کا حکم ہے تو صحابہ سے محبت کرنا اور اپنی زبان اور دل کو ان کے تعلق سے پاک صاف رکھنا یہ اہل سنت الجماعت صلب صارحین کے عقیدے اور مرحد پر چلنے والوں کا یہ موقف ہے اور بنیادی اصول ہے اور یہ عقیدے میں سے ہے اور یہ ایمان میں سے ہے یہ کوئی فروئی مسئلہ نہیں ہے دین کے تعلق سے کہ آپ جیسے نماز کے تعلق سے یا اور دیگر مسائل کے تعلق سے ایسا نہیں ہے بلکہ دین اور ایمان ہے جیسا کہ علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے نبی نے حدیثوں کے ذریعے سے ان سے محبت کرنے کو واجب الایمان قرار دے دیا ہے لہذا ہمیں اپنی زبان اور دل کو ہمیشہ ان کے تعلق سے پاک و صاف رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابراہمین ہمارے دلوں میں ان کے ایمان ان سے محبت کو اور پختہ فرمائے اور اللہ البراہین ہمیں تمام صحابہ سے محبت اور ان کے طور طریقے کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں انہیں کے ساتھ اٹھائے انہیں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے اور اللہ ان کے عقید اور منحض اور اخلاق تمام چیزوں کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دامین و جزاکم اللہ خیر و سلام محمد والا علیہ و صحاب اجمین و علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ منگل کو درس نہیں ہوگا کیونکہ منگل کو ہم لوگوں کا ایک پروگرام ہے تو منگل کو جو صحابہ کے تعلق سیرت ہوتی ہے وہ درس نہیں ہوگا جزاکم اللہ خیر